جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیبیہ کے موقع پر اونٹ اور گائے کو سات آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو دو یہ حدیث صحیح ہے